قاسم بن مخیمرہ کہتے ہیں کہ جناب علقمہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں نماز میں تشہد کے کلمات تعلیم فرمائے اور حدیث آمش کی دعا کے مانند بیان کیا اور کہا جب تم یہ کہہ لو یا فرمایا پورا کر لو تو تم نے اپنی نماز پوری کر لی اگر چاہو تو اٹھ جاؤ اور اگر چاہو تو بیٹھے رہو سننے ابو داود حدیث نمبر نو سو ستر